حرف خامہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اس پر قرآن کریم متواتر احادیث اور اجماع امت سے بکثرت ثبوت اور شواہد موجود ہیں قبل اس کے کہ ہم اپنے خواندگان محترم کو اس اصولی اور اساسی بحث کے مختلف گوشہ ہائے فکر کی تہ تک لے چلیں چند بنیادی امور ان کے پیش نگاہ رہنے چاہیے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے نمبر ون قرآن کریم نے نبی کریم کی ختم دبوت کا ذکر تو پورے شد و مد سے کیا لیکن آپ کے بعد کسی نبی کی بیست کا ذکر تک نہیں کیا نمبر ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء مبوس ہوئے ہر ایک نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت ان الفاظ میں دی میرے بعد آنے والے نبی کا نام احمد ہوگا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنے بعد کسی نبی کے بیست کے بارے میں خبر نہیں دی بلکہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں البتہ جھوٹے مدیان نبوت کے بارے میں امت کو خبردار ضرور کیا ہے نمبر تھری قرآن کریم نے قیامت سے قبل وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات کا ذکر کیا ہے اصول دین سے پردہ کشائی کی ہے کسی ایسے اصول کو نظر انداز نہیں کیا جس پر دین و دنیا کی فلاح اور صلاح اور امت کی ہدایت موقوف ہو علامات قیامت دخان دعبت الارض اور یاجوج و ماجوج کے خروج کا ذکر شرح و بسط سے کیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بیست کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی فرمایا ہے نمبر فور احادیث مبارکہ میں نزول عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رحم اللہ کے ظہور خلفہ حتیٰ کے مجددین امت تک کا ذکر ہوا ہے پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ سب نسبتاً غیر اہم معاملات تو ذکر کر دیے جائیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وجود نبوت جیسا اہم اور محتمم بشان معاملہ ذکر ہی نہ کیا گیا ہو بلکہ لا نبی بادی کی تصریح فرما کر آگاہ کر دیا گیا ہو کہ اب کسی نبی کی قطعا کوئی گنجائش باقی نہیں نمبر فائیو اسلاف امت صحابہ اور تابعین کا اجماع بھی اس بات سے انکاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے زبیر بن عدی رحم اللہ بیان کرتے ہیں ترجمہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجاج بن یوسف کے سخت گیر رویے کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا صبر کیجیے اب آپ پر آنے والا ہر دور گزرے دور کی نسبت زیادہ برا ہوگا یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے جا ملیں گے یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے Sahih Bukhari seven zero six eight یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے کہ جو شخص زمانہ نبوت کے جتنا قریب ہوگا دین میں اتنا ہی بہتر ہوگا ظاہر ہے کہ جو لوگ بہتر ہوں گے ان کا دینی علم و فہم بھی بہتر ہوگا اسی لیے زمانہ نبوی کے بعد کے تین زمانوں کو خیر القرون کہا گیا ہے خیر کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین کا جو معنی اور مفہوم سمجھا وہی حق اور سچ ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترجمہ دین کے طالب علم میں وقار سکینت اور خوف خدا کا ہونا لازم ہے نیز یہ کہ وہ اسلاف کے فہم کا پیرو ہو علامہ شاطبی لکھتے ہیں ترجمہ اسلاف کی مخالفت سے بچ جائیے اسلاف مخالف رائے میں اگر فضیلت ہوتی تو ضرور وہ اس رائے کو اختیار کر لیتے جو کام مقدمین سے کسی طور ثابت نہ ہو اس کا نہ کرنا ہی اولا ہے متاخرین سلف سے ہٹ کر جس بات کو دلیل خیال کر لیتے ہیں وہ سرے سے دلیل ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ دلیل ہوتی تو صحابہ اور تابعین کے فہم سے کبھی مخفی نہ رہتی سلف کا عمل کسی نسخ کے اصل متوع سے معارض بھلا کیسے ہو سکتا ہے سلف نے جو عمل نہ کیا ہو متاخرین وہ عمل کریں گے تو اس سے اجماع کی مخالفت لازم آئے گی اور اجماع کا ہر مخالف خطا پر ہوتا ہے امت محمدیہ کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی اسلاف نے جس کام کو سر انجام دیا ہے یا جس سے رک گئے ہیں وہی معتبر سنت اور راہ ہدایت ہے ہر عمل میں درستی اور خطا کا احتمال ہوتا ہے لیکن سلف کے مخالف عمل کے خطا ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے شیخ الاسلام امام تہمیہ رحمت اللہ لکھتے ہیں ترجمہ مقصود یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ پہلے ایک رائے قائم کرتے ہیں پھر اس پر قرآن کے الفاظ منطبق کر دیتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے صحابہ تابعین اور آئمہ مسلمین نے نہ یہ بات کہی ہوتی ہے اور نہ ہی ایسی تفسیر کی ہوتی ہے ان لوگوں کی تفسیر کا بتلان کئی وجوہ سے ظاہر و باہر ہے علامہ ابن عبدالحادی رحم اللہ لکھتے ہیں ترجمہ جائز نہیں کہ کسی آیت کی تفسیر یا سنت کی تفہیم میں ایسی رائے کا انتخاب کیا جائے جو رائے سلف کے زمانے میں نہ ملتی ہو نہ انہوں نے امت کے لیے اسے بیان کیا ہو اس رائے کو درست ماننے کا مطلب ہے کہ سلف حق کو سمجھ نہیں پائے وہ گمراہ رہ گئے اور بعد میں آنے والا موترس ہدایت پا گیا سلف کی مخالف تفسیر کا بتلان واضح ہے اسے قبول نہیں کیا جا سکتا نہ ہی اس کے تفصیلی رد کی ضرورت ہے لیکن ہم یہاں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں خاتم النبیین اور لا نبی بادی کا ایسا معنی اور مفہوم غیر معتبر ہوگا جو آئمہ اسلام کے متفقہ فہم کے خلاف ہو کوئی وجہ ہی نہیں کہ اسے قبول کیا جائے نمبر سکس قیامت کے نزدیک جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو آپ شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے حالانکہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بیست ممکن نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت در حقیقت اللہ رسول اور قرآن سے استحضاء ہے مذاق ہے فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ سورہ توبہ اے نبی فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ اس کی آیات اور اس کے نبی کے ساتھ استحضاء کرتے تھے عذر پیش نہ کرو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے ثابت ہوا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے کیونکہ اس کے پاس اپنے دعوے پر کوئی دلیل نہیں وہ قرآن اور حدیث اور اجماع امت کے مخالف ہے اس سے نبوت کی دلیل نہیں مانگی جائے گی وہ کافر مرتد کذاب اور دجال ہے ہاں لوگوں پر اس کا دجل و فریب واضح کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ اپنی نبوت پر دلیل پیش کرو بطور فائدہ یاد رہے کہ انبیاء کی اتربیس بیس دعوت اور متنبع کی بدبودار دعوت میں مشرقین کا بودھ ہوتا ہے یہ بات نہایت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے اور واقفان حال سمجھ لیتے ہیں شریعت اسلامیہ میں امتی نبی یا ذلی اور بیروزی نبی کا کوئی تصور نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جیسا کہ قرآن حدیث سلف صالحین اور آئمہ لغت کے متفقہ فہم سے ثابت ہے فرمایا انا خاتم النبی جین لا نبی یا بادی میں خاتم النبی جین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں نیس فرمایا انی آخر الانبیاء بلا شبہ میں ہی آخری نبی ہوں ان احادیث میں خاتم النبی جین کی تفسیر لا نبی بادی اور آخر الانبیاء کے الفاظ سے کی گئی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا مطلق انکار ہے کوئی نبی نہیں ذلی نہ بیروزی آپ کے بعد وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اب کسی پر وہی نبوت نہیں آ سکتی خاتم النبی جین کا یہ مطلب سریح باطل ہے کہ رسول اللہ جس پر نبوت کی مہر لگا دیں وہ امتی نبی ہوگا نصوص قرآن و سنت اجماع امت اور آئم مائے لغت کسی نے اس لفظ کا یہ معنی بیان نہیں کیا اب اگر کوئی یہ معنی بیان کرتا ہے تو مطلب ہوگا کہ رسول اللہ صحابہ کرام اور تمام امت کو اس معنی کا ادراک نہیں ہو سکا اور ان صاحب کو ہو گیا ہے لیکن این خیال است و محال است و جنو علامہ غزالی رحم اللہ لکھتے ہیں ترجمہ اجماع امت نے اس لفظ لا نبی جی بادی اور دیگر دلائل سے یہ بات سمجھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی بھی دور میں نبوت یا رسالت کے امکان کی کلی نفی کر دی ہے اس میں کوئی تعویل یا تخصیص نہیں کی جا سکتی اس کا منکر اجماع کا منکر ہے اللہ کریم کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اس نے اس ذرہ ناچیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلکش واقعی تو جواہر کو لفظوں میں پیرونے کی توفیق بخشی جس کا جتنا شکر سپاس بجا لایا جائے کم ہے نا سپاسی ہوگی اگر میں اپنے تلمیز ارشد الوفا محمد حماد اسری کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے اس کاوش میں لہجہ بہ لہجہ میرا ہاتھ بٹایا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر ادا کرے اور ان کی صلاحیتوں کا پاسبان ہو اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور بھولی بھٹکی مخلوق کے لیے ہدایت کا باعث بنائے دائی الخیر غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری